يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ذو انتقام اے ایمان والو اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کریں گے جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لیں کہ کون شخص اللہ سے بن دیکھے لڑتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے اے ایمان والو وحشی شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو اور جو شخص تم نے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر بدلہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں خواہ و بدلہ خاص چوپایوں میں سے ہو بشرطیے کہ نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچائی جائے اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں انتقام لے سکتے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے بحالت حرام شکار کرنے کا حکم ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں شکار کی ممانعت کر کے خواہ کمزور شکار ہو یا چھوٹا ہو کہ دیکھیں حالت احرام میں تم ان کا شکار کرنے سے بچتے ہو یا نہیں حتیٰ کہ لوگ اگر چاہتے تو اپنے ہاتھوں سے اس شکار کو پکڑ سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ہونے سے بھی ممانعت فرما دی مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چھوٹے شکاروں کو اور بچوں کو ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے تھے اور بڑوں کو تیر سے شکار کر کے مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمرہ حدیبیہ میں یہ آیت اتری کہ جہاں جنگلی چوپائے پرندے اور شکار ان کے ٹھکانوں میں ٹوٹ پڑنے لگتے تھے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے چنانچہ بحالت حرام ان کا شکار کرنے سے ممانعت کی گئی تاکہ ثابت ہو جائے کہ سرن و علانیتن یعنی چھپ کر اور سب کے سامنے کس سے اطاعت سرزد ہوتی ہے اور کس سے نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین اخشون اور بالغیب بلغی بلحم مغفرتوں اجر کریم کہ جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کریم ہے یہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اب اس کے بعد جو نافرمانی کرے اس کے لیے عذاب علیم ہے کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے پھر آگے فرمایا کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو یہ نہیں معنویت کے لحاظ سے تو حلال جانور اور ان کے بچوں پر بھی مشتمل ہے اور غیر معقول پر بھی لیکن امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک غیر معقول کا شکار کرنا احرام والے کے لیے جائز ہے لیکن جمہور علماء تو ایسے شکار کو بھی جائز نہیں رکھتے اور کسی کو مستثنا نہیں کرتے اس کے سوا جو بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں فاسق ہیں احرام میں بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تکلیف پہنچانے والے جانور ہیں کوا چیل بچھو چوہا اور کاٹنے والا کتا صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پانچ کو قتل کرنا محرم یعنی حالت احرام والے آدمی کے لیے گناہ نہیں ایوب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع رحمہ اللہ سے پوچھا کہ سانپ کا کیا حکم ہے تو نافع رحمہ اللہ نے کہا کہ سانپ کو مارنے میں بھی کیا شک ہے علماء کا اس میں اختلاف نہیں امام مالک اور احمد اور دیگر علماء رحمہ اللہ نے بھونکنے والے کتے کے ساتھ بھیڑیے اور درندے جیسے شیر اور چیتے کو بھی شامل رکھا ہے کیونکہ ان کا ضرر یعنی نقصان پہنچانا تو کتے سے بھی زیادہ ہے واللہ عالم زید ابن اسلم اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ ہر حملہ کرنے والے درندے کا حکم کتے کے حکم میں شامل ہے جس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے جب عتبہ ابن ابی لہب پر دعا کی تھی تو کہا تھا کہ اے اللہ اس پر شام میں اپنا ایک کتا مسلط فرما دیجئے چنانچہ مقام زرقا میں اس کو ایک بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تھا ہاں ان کے سوا اگر وہ کسی اور جانور کو قتل کرے گا تو فدیہ دینا پڑے گا جیسے سوسمار یا لومڑی یا کفتار وغیرہ مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے ان پانچ جانوروں کے بچوں کا بھی یا پھاڑنے والے جانوروں کے چھوٹے بچوں کا بھی کہ اگر محرم قتل کرے گا تو فدیہ دینا پڑے گا خواہ حیوان غیر معقول یا ان کے بچوں ہی کو قتل کیا ہو کیونکہ اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہے اور غیر معقول جانور پر بھی سبب شامل ہے ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ احرام والا کاٹنے والے کتے کو اور بھیڑیے کو بھی قتل کر سکتا ہے کیونکہ بھیڑیا بھی بری کتا ہے لیکن ان دونوں کے سوا کسی اور کو قتل کرے گا تو فدیہ دینا پڑے گا ہاں کوئی دوسرا درندہ حملہ کر بیٹھے تو قتل کر سکتا ہے فدیہ ادا کرنا ضروری نہیں یہ اوزاعی اور حسن بصیر رحمہ اللہ کا قول ہے ظفر کا کہنا ہے کہ فدیہ دینا پڑے گا اگر چھ حملہ کرنے کی وجہ سے ہی مار ڈالا گیا ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوے سے مراد وہ کوا ہے کہ جس کے پیٹ اور پیٹ پر سفیدی ہو سیاہی نہ ہو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کوے سے ہر عام کوا مراد ہے کیونکہ لفظ میں کوئی قید نہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوا جب حملہ کرے یا تکلیف پہنچائے تو محرم صرف اس وقت اس کو قتل کر سکتا ہے بلا وجہ نہیں اور مجاہد اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ قتل نہ کرے بلکہ اس کو ہاکے یا اس کو اڑا دے علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ایسی ہی ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو جان بوجھ کر بحالت احرام شکار کرے گا اس کو اس شکار کے جیسا ہی دوسرا مویشی فیدیے میں دینا پڑے گا تاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ حکم اس شخص سے متعلق نہیں جس نے خطا سے کسی جانور کو قتل کیا ہو بلکہ آمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی قید ہے اور ظاہری الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں متعمدن سے مراد یہ ہے کہ کسی نے اپنی حالت احرام کو بھول کر قتل سعید کا قصد کیا ہو ورنہ احرام کی حالت یاد رہنے کے باوجود ارادتاً قتل سعید کرے تو اس کا گناہ تو کفارے کی سزا سے بھی بہت بڑھا چڑھا ہے اس کا تو احرام ہی باطل ہو جاتا ہے جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ قصدن اور بھول کر قتل کرنے والا دونوں کفارہ ادا کرنے میں برابر ہیں ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن سے تو دلالت ہوتی ہے عمدن قتل کرنے والے پر لیکن حدیث سے بھول کر قتل کرنے والا بھی اسی حکم میں شامل ہے مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے ثابت ہوا ہے اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا اور وہ گنہگار بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو اپنے گناہ کی سزا چکنی پڑے گی لیکن جو گزر گیا سو معاف ہے اور اگر کسی نے پھر ایسا کیا یعنی جان بوجھ کر تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لیں گے احکام نبی اور احکام اصحاب سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ خطا سے قتل کرنے کی صورت میں بھی کفارہ دینا پڑے گا جیسا کہ جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں عزرو قرآن دینا پڑتا ہے کیونکہ اگر شکار کو قتل کیا گیا تو یہ شکار کو تلف کرنا ہوگا اور جب آمدن تلف کرے تو تاوان ادا کرنا پڑتا ہے اور خطا سے تلف کرنے کا بھی یہی حکم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آمدن شکار کرنے والا کفارے کے ساتھ گنہگار بھی ہوا لیکن خطا والا گنہگار نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا فرمان ما قتل من النعمی بعض نے جزا کو مضاف بنا کر پڑھا ہے بعض نے عطف قرار دے کر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فجزاؤہ ا پڑھتے ہیں لیکن ہر طرح پڑھنے میں بھی مالک شافعی احمد اور جمہور علماء رحمہ اللہ کی دلیل قائم رہتی ہے کہ سعید یعنی شکار شدہ جانور کے مثل کی جزا اپنی جگہ واجب رہتی ہے بشرط یہ کہ اس جیسا یا اس کے قریب کوئی پالتو جانور ہوتا کہ وہی دے دے ورنہ اس کی قیمت دے دے لیکن ابو حنیفہ کا اس میں اختلاف ہے ان کا کہنا ہے کہ سعید مقتول پالتو جانور کے مشابہ ہو یا غیر پالتو کے ہر صورت میں اس کا مثل دینے کے بجائے قیمت ہی دینا چاہیے اور اس شکاری کو اختیار ہے کہ چاہے اس کی قیمت صدقہ کر دے یا قربانی کا کوئی جانور خرید لے لیکن ان کے اس قول کے برخلاف حق تو یہی ہے کہ صحابہ نے مثل دینے کا جو حکم لگایا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ قابل اتباع ہے انہوں نے حکم لگایا ہے کہ مرخ کا شکار کیا تھا تو اونٹ کفارے میں دو اور جنگلی گائے کے شکار میں گھریلو گائے اور ہرن کے شکار میں بکری صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہ فیصلے کتاب الاحکام میں سب کے سب مذکور ہیں لیکن جہاں کوئی سعید مسئلہ نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی پالتو جانور کے مشابہ ہو وہاں ابن عباس حکم لگاتے ہیں کہ اس کی قیمت مکے روانہ کر دی جائے بحقی اس کے راوی ہیں اللہ کے فرمان یحکم بھی دوا عدل منکم کا معنی ہے اس کفارے کا فیصلہ کرنے کے لیے دو عادل مسلمان نامزد کیے جائیں جو یہ فیصلہ کریں کہ مسئلہ شکار میں مسئلہ جانور دیا جائے یا غیر مسئلہ میں قیمت دی جائے اگر علماء کا اختلاف ہے تو صرف اس بارے میں ہے کہ ان دو حکموں میں ایک حکم خود شکاری بھی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں ایک قول یہ ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا اس لیے کہ اس صورت میں اپنا حکم اپنے ہی پر نافذ کرنا لازم آئے گا جس سے متہم ہونے کا اندیشہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے دوسرا قول ہے کہ بنایا جا سکتا ہے اس لیے کہ آیت بالکل عام ہے اس میں کوئی اس قسم کی قید نہیں یہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہی قضیے کے اندر حاکم خود محکوم نہیں بنایا جا سکتا ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ ایک عرابی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے بحالت احرام ایک شکار کر لیا ہے اب مجھ پر کیا جزا ہے آپ نے ابی کعب رضی اللہ عنہ سے جو پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہو تم کیا فیصلہ کرتے ہو تو عرابی نے کہا میں تو آپ کے پاس آیا کہ آپ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن آپ خود دوسرے سے پوچھتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیوں اعتراض کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ دو عادل مسلمان مل کر کوئی حکم لگائیں چنانچہ میں نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا ہم دونوں جس بات پر متفق ہو جائیں گے تم کو اپنا فیصلہ سنا دیں گے یہاں اسی بات کا احتمال تھا چنانچہ صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ آرابی جاہل ہے اور عادلین کے مسئلے سے واقف نہیں تو نرمی اور ملائمت سے اسے سمجھا دیا کیونکہ جہل کی دوا تعلیم ہے لیکن معترض اگر صاحب علم ہو تو جیسا کہ ابن جریر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دفعہ حج کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے اور ہم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی سواریوں کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے اور باتیں کرتے رہتے ایک دن صبح ایسا اتفاق ہوا کہ ایک ہرن دکھائی دیا ہمارے ایک ساتھی نے اس کو پتھر مارا اور وہ نشانے پر پہنچا اور ہرن مر گیا یہ شخص ہرن کو مردہ چھوڑ کر سوار ہو کر چل دیا ہم نے اس شخص پر سخت اعتراض کیا اور جب مکے پہنچے تو میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے گورے چٹے چاندی کی طرح سفید یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے عمر رضی اللہ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے کچھ باتیں کی پھر اس آدمی سے پوچھا کیا تو نے عمدن اس کو مارا یا خطا اس نے کہا پتھر تو میں نے ارادتاً مارا تھا لیکن اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا عمر رضی اللہ نے کہا کہ ارادتاً اور خطا دونوں کے درمیان تجھ سے عمل سرزد ہوا تھا چنانچہ ایک بکری لے اس کو ذبح کر اس کا گوشت صدقہ کر دے اور اس کی کھال گھر کے کام میں لا اب ہم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے میں نے اپنے ساتھی سے کہا اللہ تعالیٰ کی حدود شریعت کی عزت بڑی اہمیت رکھتی ہے جو کچھ تم نے پوچھا تھا امیر المؤمنین خود اس سے واقف نہ تھے حتیٰ کہ اپنے ساتھی سے پوچھا اب تو معافی کے طور پر اپنی ناقہ کو زبح کر دے ممکن ہے کہ اس تیرے جرم کی مکافات ہو جائے قبیصہ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ معدہ کی عادلین والی آیت یاد ہی نہیں آئی تھی میرے اس مشورے کی خبر عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی وہ درہ لیے آ پہنچے میرے ساتھی پر ایک کوڑا برسایا اور کہنے لگے کیا تو حرم میں قتل کرتا ہے اور حکم میں بیوقوف کو حکم بناتا ہے پھر میری طرف متوجہ ہوئے میں نے کہا اے امیر المؤمنین اگر آپ نے مجھے مارا تو اس ناروا مار کو میں معاف نہیں کروں گا تو کہنے لگے اے قبیصہ بن جابر تو نوجوان ہے کھلے دل والا خوب بولنے والا ہے لیکن اگر کسی نوجوان میں نو عادتیں بھی اچھی ہوں اور صرف ایک بری ہو تو وہی ایک ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہے نوجوانی کی لغزشوں سے محتاط رہ عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بحالت احرام ایک ہرن کا میں نے شکار کر لیا عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دو ساتھیوں کو لاؤ تاکہ وہ دونوں تم پر اپنا فیصلہ صادل کریں میں عبد الرحمن اور سعد رضی اللہ عنہما کو لے آیا انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ میں ایک موٹا تازہ بکرا فدیا دوں ابن جریر کہتے ہیں کہ اربد نے ایک ہرن کو بحالت احرام روند کر قتل کر دیا پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ فیصلے کے لیے ایک اور حکم تو خود بن جا چنانچہ دونوں نے ایک پالتو بکری کفارے میں قرار دے دی جو گھر کا پانی اور چارہ کھا کر خوب تازہ ہو گئی تھی پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عادلین والی آیت پڑھی یہ واقعہ اس بات کے جواز پر دلالت کرتا ہے کہ قاتل خود حکمین عادلین میں سے ایک ہو سکتا ہے جیسا کہ شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے پھر اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی جب کبھی کسی مجرم سے یہ جرم سرزد ہو تو اسی وقت کے دو حکم چاہیے یا صحابہ رضی اللہ عنہم کے فیصلے ایسے مسائل کے وقت جو صادر ہو چکے ہیں ان کی روشنی میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے اس میں دو قول ہیں احمد اور شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ نے اس بارے میں جو فیصلے دیے ہیں ان کی پیروی کی جائے اور ان دونوں نے اسی کو شرعی فیصلہ قرار دیا ہے اس سے انحراف نہ کیا جائے اور جس میں صحابہ کا کوئی حکم موجود نہ ہو تو پھر اپنے زمانے کے عادلین کی طرف رجوع کریں مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حکم اپنے اپنے زمانے کے ہر ہر فرد پر الگ الگ لگے گا اور اپنے زمانے ہی کے عادل قرار پائیں گے خواہ صحابہ کا کوئی حکم اور فتویٰ موجود ہو کہ نہ ہو کیونکہ اللہ پاک نے من کم کا لفظ فرمایا ہے اور پہلے زمانے کے صحابہ اس وقت تمہاری جماعت کے افراد تو نہیں ہیں اور اللہ کا فرمان حدیم الکعبہ یعنی قربانی کعبے تک پہنچائی جائے وہیں ذبح کی جائے اور حرم ہی کے مساکین پر اس کا گوشت تقسیم کیا جائے اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں سب بالاتفاق یہ رائے رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان او کفارت طعام مساکین او عادل ذلك صیاما یعنی محرم اگر شکار مقتول کا مثل نہ پائے یا شکار مقتول اس قسم کا جانور ہی نہ ہو کہ گھریلو جانور سے مشابہت رکھے تو پھر جزا اور اطعام اور سیام کے بارے میں اختیار ہے اور قرآن پاک میں او اختیار ہی کے معنی میں آیا ہے اور یہی قول ہے امام مالک ابو یوسف محمد کا نیز شافی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ایسا ہی ہے امام احمد رحمہ اللہ کا بھی قول مشہور یہی ہے کہ او اختیار دینے کے مقصد سے لایا گیا ہے اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اختیار کے مقصد سے نہیں بلکہ ترتیب اور سلسلہ بتانے کے لیے ہے اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قیمت کے برابر آ کر ٹھہر جائے اور سعید مقتول کی تلافی ہو جائے یہ امام مالک اور حماد اور ابراہیم نقعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے لیکن شافِ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ قیمت بدل ہو اور اس جانور کا کہ اگر موجود ہوتا تو کیا قیمت ہوتی پھر اس رقم سے اناج خرید لے اور صدقہ کر دے اور ہر مسکین کو ایک مد یعنی چھپن تولہ غلہ دے یہ مسئلہ شافعی اور امام مالک اور علماء حجاز کے نزدیک ہے اور ابو یوسف اور محمد وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد دیے جائیں احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں گیہوں ہو تو ایک مد اور دوسرا غلہ ہو تو دو مد بس اگر یہ نہ دے سکے تو روزے رکھے یعنی ایک مسکین کو جتنے دن کھانا کھلایا جاتا ہے اتنے دن روزے رکھے دوسروں کا قول ہے کہ ہر سا کے بدلے جو نہ دیا جا سکے ایک روزہ ہے نبی نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ایک فرق اناج چھ آدمیوں میں تقسیم کرے یا تین دن کے روزے رکھے یہ رواج صحیح بخاری اور مسلم کی ہے ایک فرق تین سا کا ہوتا ہے اور سا دو سو پچیس تولے کا ہوتا ہے اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کہاں کھلائیں شاف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حرم میں کھلائیں عطا رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کھلائیں جہاں شکار کو قتل کیا تھا یا وہیں کہیں قریب میں اس مسئلے کے متعلق سلف کے اقوال اس آیت سے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے کہ محرم جب سعید کریا نے شکار کرے تو ویسا ہی جانور اس پر لازم آتا ہے اگر کفارے کے لیے ویسا ہی چوپایا نہ ملے تو اس کی قیمت دیکھی جائے گی قیمت سے پھر طعام کا اندازہ لگایا جائے گا پھر ہر آدھے سا اناج کے بدلے ایک روزہ رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے کفارہ طعام اور سیام کے ذریعے قرار دیا ہے جب تعام پایا جائے تو اسی سے کفارہ ادا کیا جا سکے گا ابن عباس صدی اللہ عنما سے مروی ہے کہ کفارے کا جانور کعبے کو بھیجا جائے یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا اسی کے برابر روزے رکھے جائیں جب محرم نے شکار کو قتل کیا تو اسی کے مثل چوپایا اس پر لازم آیا اگر کسی نے ہرن یا اس کے مثل جانور قتل کیا تو اس پر بکری لازم آئے گی جو مکہ بھیج کر ذبح کی جائے گی اگر نہ ہو سکے تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو تین روزے رکھے جائیں گے اگر کسی نے اونٹ یا اونٹ کے مثل جانور کو قتل کیا تو اس پر گائے واجب ہے اگر نہ ہو سکے تو بیس مسکینوں کو کھلائے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بیس روزے رکھے اور اگر شتر مرغ یا گورخر وغیرہ کو مارے تو ایک اونٹنی اس پر واجب ہو گئی نہ ہو سکا تو تیس مسکینوں کو کھلائے ورنہ تیس دن کے روزے رکھے ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے لیکن یہ اور زیادہ کیا ہے کہ تعام ہر ایک کو ایک ایک مد دیا جائے تاکہ پیٹ بھر کر ملے عطا اور مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے کہ تعام ایک ایک مد اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کا جانور کعبے تک نہ پہنچا سکتا ہو سدی کا کہنا ہے کہ اس اختیار میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے اور ابراہیم نخائی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر طرح اس کو اختیار ہے چاہے جو کفارہ پسند کرے قولہ امره تاکہ وہ کرتوت کی سزا پالے یعنی ہم نے کفارہ اس پر اس لیے واجب کیا ہے کہ ہمارے حکم کی جو اس نے مخالفت کی ہے اس کی سزا پالے لیکن زمانے جاہلیت میں جو کچھ ہوا وہ اس شخص کے لیے معاف ہے جس نے اسلام میں اچھے کام کیے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ فینتقم اللہ یعنی اسلام میں آنے کے بعد اور اس کی ممانعت کے باوجود جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ اسے انتقام لیں گے اور وہ سرکشوں سے انتقام لینے والے ہیں لیکن جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا وہ معاف ہے اور اس سوال کا جواب بھی نفی میں ہے کہ کیا امام وقت اس کی کوئی سزا قرار دے سکتا ہے یعنی امام کو سزا دینے کا حق نہیں ہے یہ گناہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے ہاں اس کو امام کے سزا نہ دینے کے باوجود فدیہ تو ضرور دینا پڑے گا اس کو ابن جریر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کفارے ہی کے ذریعے انتقام لیں گے اور انتقام کی یہی صورت ہوگی جمہور صلف اور خلف اس پر متفق ہیں کہ محرم نے جب شکار کو قتل کر دیا تو اس پر فدیہ دینا واجب ہو گیا اور پہلی یا دوسری یا تیسری خطا میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ کتنی ہی دفعہ ہو خطا ان سرزد ہونے والا عمل اور جان بوجھ کر کیا گیا عمل حکم میں برابر ہیں ابن عباس صدی اللہ عنما سے مروی ہے کہ محرم سے خطا اگر قتل سعید سرزد ہو تو اس پر ہر قتل کے وقت یہ حکم صادر ہوگا لیکن اگر وہ آمدن قتل کرے تو پہلی دفعہ میں تو یہ سزا اس پر عائد ہوگی لیکن دوسری دفعہ میں اسے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے انتقام لیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ہے کہ دوبارہ کرے تو اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے امام حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب احرام نے شکار کیا اس پر فدیے کی سزا عائد کی گئی اس نے دوبارہ یہ جرم کیا تو آسمان سے آگ اتری بجلی گری اور اسے جلا دیا یہی معنی فینتقم اللہ منہ کے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت میں غالب ہیں کوئی اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتا وہ انتقام لینا چاہیں تو کون ہے جو اللہ کو روکے ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے حکم بس اللہ ہی کا چلتا ہے سرکشوں کو وہ سزا ضرور دیں گے اللہ کی صفت انتقام کا یہی اقتدا ہے